قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آپ ان سے کہیے کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين جس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی بات کا حق ملا ہے اور میں اولین فرما بردار ہوں قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ دوسرا رب تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور جو کوئی برا کام کرے گا تو اس کا بار اسی پر ہوگا کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تمہیں اپنے رب کے یہاں لوٹنا ہے اور جن باتوں میں تمہیں اختلاف کرتے ہو وہ تمہیں بتلا دے گا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وہی تو اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس اس میں جو نے تمہیں دیا ہے بے شک آپ کا رب سزا دینے میں دیر نہیں لگاتا اور وہ یقیناً بخشنے والا مہربان ہے ہے حضرات آپ العراف سننے جا رہے ہیں یہ مکی اس میں دو سو آیتیں اور چوبیس رکو ہیں اس سورت کی آیت نمبر چھیالیس اور اڑتالیس میں قیامت کے دن مقام آراف اور اہل آراف کا ذکر آیا ہے اسی مناسبت سے اس کا نام العراف رکھا گیا اس کا زمان نزول کیا ہے آٹھ آیتوں کے علاوہ پوری صورت یہ مکی ہے وہ آٹھ آیتیں سے ہے ان آیتوں کے علاوہ پوری صورت مکی ابو داود اور نسائی نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مغرب کی دو رکاتوں میں پڑھا کرتے تھے تو العراف صورت الارافاتمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام میم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ألف لام صاد یہ کتاب آپ کی طرف نادل کی گئی اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں گھٹن نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں اور یہ مومنین کے لیے ذکر ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون اے لوگو جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسی کی اتباع کرو اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی اتباع نہ کرو تھوڑی ہی تم نصیحت مانتے ہو وَكَم مِن قَوْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو اس وقت ان کی پکار یہی تھی کہ بلا شبہ ہم ظالم تھے فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے ہم ان سے بھی ضرور سوال کریں گے اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ پھر ہم اپنے علم سے پوری حقیقت ان پر بیان کر دیں گے آخر ہم غائب تو نہیں تھے والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون اس دن انصاف کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا جن کے پلے بھاری نکلے وہی فلاح پائیں گے ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون اور جن کے پلے ہلکے ہوئے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا کیونکہ وہ ہماری آیتوں سے ناانصافی کیا کرتے تھے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اور یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لیے اس میں متاع حیات بنایا مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو

پھر تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ تھا قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين اللہ نے پوچھا میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم یا پھر کس نے تمہیں روکا شیطان کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے قال فما من اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے اتر یہاں سے تیرا حق نہ تھا کہ تُو یہاں تکبر کرتا لہذا نکل جا تو زلی لوگوں میں سے ہے قال أنظرني إلى يوم يبعثون إبليس کہنے لگا اچھا پھر مجھے يوم حشر تک محلت دے قال إنك من المنظرين فرمایا تمہیں یہ محلت دی جاتی ہے قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم کہنے لگا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے لہذا اب میں بھی تیری سرات مستقیم پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين پھر انسانوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے غرض ہر طرف سے گھیر لوں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين اللہ عز و جل نے فرمایا یہاں سے نکل جائے تو ٹھکرایا ہوا اور رسوا شدہ ہے انسانوں سے جو بھی تیری اتباع کرے گا تیرے سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما وقال ما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا تكونا ملكين أو من الخالدين پھر شیطان نے ان دونوں کو بہتایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی انہیں ان کے سامنے کھول دے اور کہنے لگا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين پھر شیطان ان کے سامنے قسمیں کھانے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة لكما لكما إن الشيطان عدو مبين چنانچہ انہیں دھوکے سے مائل کر لیا پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتے ان پر چپکانے لگے اور ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے قال ربنا ظلمنا لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين وہ دونوں کہنے لگے اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم یقینا نقصان اٹھائیں گے قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين اللہ نے فرمایا تم سب نکل جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اب تمہارے لیے زمین میں جائے قرار اور ایک مدت تک بتائے حیات ہے قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون نیز اللہ عز و جل نے فرمایا اسی میں تم زندگی بسر کرو گے اسی میں مرو گے اور اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکتا ہے اور زینت بھی ہے لباس تو تقوی ہی کا بہتر ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شاید لوگ سبق حاصل کریں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 إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون اے آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے جیسا اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا ان سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھلائے وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں اسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہم نے شیطانوں کو ان کا والی بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے

اور جب وہ شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا اجداد کو اسی طریقے پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اے میرے حبیب آپ کہہ دیجیے اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کہ تم اللہ کے دن میں ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم جانتے نہیں قل امر ربی بالقسط عند مسجد بدأكم تعودون آپ کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور ہر مسجد میں نماز کے وقت اپنی توجہ اس کی طرف رکھو اور اس کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسی کو پکارو جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے اس طرح پھر پیدا کیے جاؤ گے حق ایک فریق کو اپنے ہدایت کی اور دوسرے فریق پر گمراہی واجب ہو گئی کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا تھا پھر وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين اے بنی آدم جب بھی کسی مسجد کو جاؤ تو آراستہ ہو کر جایا کرو اور کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا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 میرے نبی ان سے پوچھئے کہ اللہ نے جو زینت اور کھانے کی پاکیدہ چیزیں پیدا کی ہیں انہیں کس نے حرام کر دیا آپ فرما دیجئے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی ہم اسی طرح اپنی آیات کو اہل علم کے لیے صاف بیان کرتے ہیں قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ آپ فرما دیجئے کہ میرے رب کی حرام کردہ چیزیں یہ ہیں بے حیائی ظاہر ہو یا خفیہ اور گناہ کے کام اور ناحق زیادتی اور یہ کہ تم اللہ کے شریک بناؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری اور تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلْ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ اور ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی بھر کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي بني آدم اگر تمہارے پاس تمہیں سے رسول آئے جو تمہیں میری آیات سنائیں تو جو نافرمانی سے بچا اور اپنی اصلاح کر لی تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئیک اصحاب النار هم فیها خالدون اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے اکڑ بیٹھے تو ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذمہ جھوٹ لگا دے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے ایسے لوگوں کو ان کا وہ حصہ تو دنیا میں ملے گا جو ان کے مقدر میں ہے حتیٰ کہ جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو پوچھیں گے وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ جواب دیں گے ہمیں کچھ یاد نہیں پڑتا اس طرح وہ خود ہی اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون اللہ فرمائے گا تم بھی انہی جماعتوں میں شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں کی جماعتیں داخل جہنم ہو چکی ہیں جب جب کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی تو اپنی پیش رو جماعت پر لانت کرے گی حتیٰ کی سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کے متعلق کہے گی اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا لہذا ان کو آگ کا دگنا عذاب دے اللہ فرمائے گا تم سب کے لیے ہی دگنا ہے لیکن تم نہیں سمجھتے وقالت فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون اور پہلی جماعت پچھلی کے متعلق کہے گی آخر تمہیں ہم پر کون سی برتری حاصل ہے لہذا تم بھی جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے عذاب کا ذائقہ چکھو ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط الْمُجْرِمِينَ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے اکڑ بیٹھے ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھلے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے اور ہم ایسے ہی مجرموں کو سزا دیتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ ان کے لئے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا ہوگا اور ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ہم ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلب بناتے ہیں یہی لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون اور ان اہل جنت کے دلوں میں اگر کچھ قدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ جنت کی راہ دکھلائی اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم خود ہدایت نہیں پا سکتے تھے ہمارے رب کے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے اس وقت ندا آئے گی تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين اور اہل جنت اہل جہنم کو پکار کر کہیں گے کہ ہم نے تو ان وعدوں کو سچا پایا ہے جو ہم سے ہمارے رب نے کیے تھے اے جہنمیوں کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدے کیے تھے تم نے بھی انہیں سچا پایا پھر جہنمی کہیں گے ہاں پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون دونوں کے درمیان ایک اوت ہوگی پردہ ہوگا اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی پیشانی سے پہچانتے ہوں گے وہ اہل جنت کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل نہ ہوں گے البتہ اس کی امید رکھتے ہوں گے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور جب ان کی نگاہیں اہل جہنم کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اور یہ اہل آراف کچھ لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان کر آواز دیں گے کہ آج نہ تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام آئی اور نہ وہ جن پر تم تکبر کرتے تھے ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا تحزنون کیا یہ وہی نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے کچھ نہ دے گا انہیں تو آج کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی تم غمزدہ ہوگے ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين اور جہنمی اہل جنت کو آواز دیں گے کہ ہم پر بھی کچھ پانی اڑیل دو یا اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ گرا دو تو جنتی کہیں گے کہ بے شک اللہ نے یہ چیزیں کافروں پر حرام کی ہیں اتخذوا ولعبا الدنيا فاليوم دنیا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا لہذا آج ہم انہیں بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس ملاقات کے دن کو بھلا رکھا تھا اور ہماری آیتوں کے منکر تھے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ہم ان کے پاس کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنا دیا ہے یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون یہ لوگ کیا اب اس انجام کے منتظر ہیں جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو جن لوگوں نے پہلے کتاب کو بھلا رکھا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے تھے پھر کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں یا ہمیں واپس دنیا میں پہنچا دیا جائے تاکہ جو کام ہم کرتے رہے اس کے علاوہ دوسرے کام کریں انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور وہ جو باتیں بناتے تھے انہیں کچھ یاد نہیں رہیں گی إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين لوگو یقیناً تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دن میں پیدا کیا پھر اپنے عرش پر قرار پکڑا وہی رات کو دن پر ڈھاک دیتا ہے دن رات کے پیچھے دوڑا آتا ہے اور سورج چاند اور ستارے سب چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں یاد رکھو اسی نے تخلیق کیا ہے تو حکم بھی اسی کا ہے رب العالمین بڑی برکت والا ہے تضرعا لا يحب لوگوں اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو یقیناً وہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد پیدا نہ کرو اور اللہ کو خوف اور امید سے پکارو یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وہ وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے قبل ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے حتیٰ کی جب وہ ہوائیں ثقیل بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ علاقے کی طرف چلاتے ہیں پھر اس سے بارش برساتے ہیں تو اسی مردہ زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے شاید تم کچھ غور کرو والبلد والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون اور عمدہ زمین اپنے رب کے حکم سے خوب سبزے اگاتی ہے اور جو خراب ہوتی ہے اس سے جو بھی نکلتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف طریقوں سے شکر گزاروں کے لیے بیان کرتے ہیں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 میں تم پر ایک بڑے دن کا عذاب واقع ہونے سے ڈرتا ہوں قال من ضلال مبين اس کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو تجھے ہی سری گمراہی میں دیکھتے ہیں قال قوم ليس بي ضلالة ولكن إني رسول من رب العالمين نوح نے کہا اے میری قوم میں گمراہی میں پڑا ہوا نہیں بلکہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں جو مجھے اللہ سے معلوم ہے تم نہیں جانتے أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون کیا تمہیں تعجب ہے کہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی کے ذریعے آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے تاکہ تمہیں ڈرائے اور تم متقی بنو اور تم پر رحم کیا جائے فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين چنانچہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور اس کے جو ساتھی کشتی میں سوار تھے بچا لیا اور انہیں غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا بے شک وہ اندھے لوگ تھے وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں تم اللہ سے ڈرتے نہیں قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تو تجھے کم عقل آدمی دیکھتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہیں قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين حود نے کہا اے میری قوم کے لوگوں میں نادان نہیں بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کا رسول ہوں أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين میں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امین خیر خواہ ہوں

فاذكروا آلاء لعلكم تفلحون کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب سے تمہارے پاس نصیحت ایک آدمی کے ذریعے آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور اللہ کا یہ احسان یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند بنایا پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ پاؤن أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے انہیں چھوڑ دیں اگر تو سچا ہے جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لیا قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إن من نے کہا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور اس کا غضب ثابت ہو چکا ہے کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری سو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح موجزہ آ چکا ہے یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے موجزہ ہے اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے چھوڑ دو اور اسے کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک المناک عذاب تمہیں آ لے گا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلام الله ولا تعثوا في مفسدين اور وہ وقت یاد کرو جب قوم عاد کے بعد تمہیں اللہ نے جانشین بنایا اور تمہیں اس علاقے میں آباد کیا تم زمین کے ہموار میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش خراش کر گھر بنا لیتے ہو لہذا اللہ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزور لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے کہا کیا تم یقیناً جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے وہ کہنے لگے جو کچھ اسے دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں قال آمنتم به وہ متکبر کہنے لگے جس بات پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اسے ماننے والے ہی نہیں ہیں فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين چنانچہ انہوں نے اوٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور کہنے لگے اے صالح اگر تو رسول ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين آخر انہیں زلزلے نے آلیا اور اپنے گھروں میں آدھے پڑے کے پڑے رہ گئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ پھر صالح یہ کہتا ہوا ان کے ہاں سے چلا گیا اے قوم میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی بھی کی لیکن تم تو خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ اور لوت نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے بھی نہیں کیا تھا انکم لتأتون الرجال من دون النساء بل انتم قوم مسرفون تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو تم تو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون اور اس کی قوم کو اس کے سوا کوئی جواب بننا آیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اپنی بستی سے انہیں نکال دو یہ لوگ پاک باز بنے پھرتے ہیں فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين چنانچہ ہم نے لوت اور اس کے اہل کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی بی کے کیونکہ وہ باقی مادہ ہلاک ہونے والوں میں سے تھی وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ اور اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی بس دیکھ لیجئے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے لہذا ناپ اور تول پورا رکھا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين اور ہر راہ پر راہ زن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو دھمکاتے پھرو اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اسے اس کی راہ سے روکنے لگو اور اس سیدھی راہ میں کجی کے در پہ ہو جاؤ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين اور اگر تم میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لے آیا اور دوسرا نہیں لایا تو صبر کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا شعیب نے کہا خواہ ہم اسے ناپسند کرتے ہوں تو بھی قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق خير الفاتحين اگر ہم تمہارے دین میں دوبارہ چلے جائیں تو گویا ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا جبکہ اللہ اس سے ہمیں نجات دے چکا ہے ہم سے یہ ممکن ہی نہیں ہوگا کہ ہم اس میں لوٹ جائیں الا یہ کہ ہمارے رب کی مشیت ہو ہمارے رب نے علم سے ہر شے کا احافہ کیا ہے ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ فرما دے اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا لخاسرون اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اگر تم لوگوں نے شعیب کی اتباع کی تو تم نقصان اٹھاؤ گے فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين پھر ایک خطرناک زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا ان کی حالت یہ ہو گئی گویا کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا بلاخر وہی خسارے ہی میں رہے فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين شعیب انہیں یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا کہ اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کرتا رہا تو اب میں کافر قوم پر کیسے افسوس کروں وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأسان لعلهم يضرعون اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو شدت اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ آج کی روش اختیار کریں ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا یہاں تک کہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے اچھے اور برے دن تو ہمارے آواز اجداد پر بھی آتے رہے پھر ایک دم ہم نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں خبر تک بھی نہ ہوئی ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے تو جھٹلا دیا پھر ہم نے انہیں ان کی کرتوتوں کی پاداش میں دھر لیا کیا یہ بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ رات کے وقت ان پر ہمارا عذاب آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں او امن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحا وهم یلعبون جب وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ چاشت کے وقت ان پر ہمارا عذاب آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں افأمنوا مکر اللہ فلا يأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون کیا یہ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو نقصان اٹھانے والی ہو اَعْلَمْ يَهْدِنِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون کیا ان کو یہ ہدایت نہیں ملی جو ان بستیوں کے ہلاک ہونے کے بعد زمین کے وارث ہوئے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے بدلے ہم ان پر مصیبت ڈال سکتے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر کر سکتے ہیں کہ وہ سن بھی نہ سکیں تِلْكَ الْقُرَانَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين یہ بستیاں جن کے احوال ہم آپ سے بیان کرتے ہیں ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائی لے کر آئے تھے اور جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اسی پر ایمان لانا انہوں نے مناسب نہ سمجھا اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جن میں ہم نے عہد کا پاس نہ پایا اور ان میں سے بہت کو فاسق ہی پایا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا مگر انہوں نے بھی ہمارے معجزات سے نائنصافی کی پھر دیکھ لو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين اور موسیٰ نے فرعون سے کہا میں یقینا رب العالمین کا رسول ہوں حقیق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئت جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل میرے لائق یہی ہے کہ میں اللہ تعالی کے متعلق وہی بات کروں جو سچی ہو میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے مو لایا ہوں لہذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کرو قال ان كنت جئت کال تَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فرعون نے کہا اگر تو سچا ہے اور کوئی معجزہ لے کر آیا ہے تو اسے پیش کر فَأَلْقَا عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو فوراً وہ ایک ازدہ بن گیا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ اور بغل سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے کو چمکدار دکھائی دینے لگا قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو بڑا ماہر ساحر ہے يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے اب تم کیا مشورہ دیتے ہو قالوا وارسل في المدائن حاشرين پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کو التوا میں رکھو اور شہروں میں ہر کارے بھیج دو يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ جو ہر ماہر ساحر کو تیرے پاس لے آئیں وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ چنانچہ ساحر یعنی جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ سلا بھی ملے گا قال نعم وإنكم لمن المقربين فرعون نے کہا ہاں اور میرے دربار میں منصب بھی ملیں گے قالوا يا موسى إما أن أن تلقي وإما نكون نحن کونسا پھر مقابلے کے وقت ساحر کہنے لگے موسیٰ تم پہرے ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں وجاءوا بسحر عظيم موسا نے کہا تم ہی ڈالو پھر جب انہوں نے رسیاں پھینکی تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا اور خوف زدہ کر دیا اور بڑا زبردست سحر بنا لائے وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ہم نے موسا کی طرف وحی کی کہ اے موسا اب تو بھی اپنا عصا ڈال دے عصا ازدہا بن کر فوراً ان کے جھوٹے شعبدے کو نگلنے لگا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون چنانچہ حقیقت ثابت ہو گئی اور جو کچھ ان ساحروں نے بنایا تھا وہ ملیا میٹ ہو گیا چنا جی رون اور اس کے ساتھی مغلوب ہوئے اور انہیں نکو بند کر واپس جانا پڑا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے رب موسا و حارون وہ رب جو موسا اور ہارون کا رب ہے قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فرعون نے انہیں کہا قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم موسا پر ایمان لے آئے یقیناً یہ تمہاری ایک سازش تھی جو تم نے اس شہر یعنی دارالسلطنت میں کی ہے تاکہ اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو تو تمہیں جلد اس کا انجام معلوم ہو جائے گا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين میں مخالف سمتوں میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا قالوا إنا إلى ربنا منقلبون ساحر کہنے لگے ہم یقیناً اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اور ہماری کون سی بات تجھے بری لگی ہے سوائے اس کے کہ جب ہمارے پاس ہمارے رب کی نشانیاں آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان فرما اور اسلام کی حالت میں موت دے وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون اور فرعون کی قوم کے سردار کہنے لگے کیا تو موسا اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ زمین میں فساد مچاتے پھریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں تو فرعون کہنے لگا میں ان کے بیٹوں کو مروا ڈالوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا اور ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين موسى نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو یہ زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں جسے چاہے اس کا وارث بنا دے اور انجام خیر تو متقین کے لیے ہے قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وہ موسا سے کہنے لگے کہ اے موسا تمہارے آنے سے پہلے ہمیں دکھ دیا جاتا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی دیا جا رہا ہے موسا نے جواب دیا ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور اس سرزمین میں تمہیں خلیفہ بنا دے گا پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اور پھر ہم نے فرعونیوں کو کئی سال تک قہت اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید وہ کوئی سبق حاصل کریں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ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 اور جو کوئی تکلیف پہنچتی تو اسے موسا اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے حالانکہ نحوست تو اللہ کے ہاں ان کی اپنی تھی لیکن ان میں اکثر لوگ یہ نہ سمجھتے تھے اور وہ موسیٰ سے کہتے کہ ہمیں مسحور کرنے کے لیے جو بھی موجزہ تو ہمارے پاس لائے گا ہم تیری بات کو ماننے والے نہیں فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين آخر ہم نے ان پر طوفان تدیاں جوئیں میڈک اور خون کا عذاب ایک ایک کر کے مختلف وقتوں میں یہ نشانیاں بھیجیں

اور جب ان پر کوئی عذاب آ پڑتا تو کہتے موسا تیرے رب نے تجھ سے جو دعا قبول کرنے کا عہد کیا ہوا ہے تو ہمارے لیے دعا کر اگر تو ہم سے عذاب کو دور کر دے تو ہم یقیناً تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے پھر جب ہم ان سے وہ عذاب ایک اور قسم کا عذاب آنے کی مدت تک ہٹا دیتے تو وہ عہد شکنی کر دیتے تھے فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين آخر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے

ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون پھر ہم نے ان کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو کمزور سمجھے جاتے تھے اور اس سرزمین کا بھی وارث بنایا جس کے مشرق و مغرب میں ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے اور بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ عمارتیں بناتے اور انگوروں کے باغ چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا